لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علی محمد محمد وجل اجمعین ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے جو کچھ دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھا اور اچانک کسی معمولی سی بات پر چیختا ہے اور زور سے دروازہ پیٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے یہ تو بہت عام سی بات لگتی ہے گھروں میں بالکل اور ایک بالغ انسان کے طور پر ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے یہی نا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے اور اس پر تو سزا ملنی چاہیے لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس چیز پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زور سے بند ہونے والا دروازہ دراصل بغاوت نہیں ہے صحیح وہ دراصل ایک غیر کہی گئی زبان ہے بالکل اور اسی لیے آج ہم سید جہان زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے ایک بے حد اہم اور فکر انگیز مضمون کو بنیاد بنا رہے ہیں یہ مضمون بچوں اور نوجوانوں کے مطلب ان کے اپسٹ ہونے کی علامات اور علاج پر ہے تو چلیں اس بات کو ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے یہ جو آپ نے دروازہ پیٹنے والی مثال دی نا یہ دراصل اس پوری بحث کا نچوڑ ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ یہ اس پہلو کو بے نقاب کرتی ہے جسے ہم محض یعنی نخرا سمجھ لیتے ہیں ہاں نا ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ بچے کے موڈ خراب ہے بالکل لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کے پاس وہ جذباتی ذخیرہ الفاظ یعنی ایموشنل ووکیبلری ہوتی ہی نہیں ہے جو ہم بڑوں کے پاس ہوتی ہے ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج دفتر میں بہت دباؤ تھا میں اپسیٹ ہوں صحیح بچہ تو ایسا نہیں بول سکتا بالکل نہیں بول سکتا اس کے دماغ کا وہ حصہ جو احساسات کو الفاظ میں ڈھالتا ہے وہ ابھی پوری طرح بنا ہی نہیں ہوتا تو ان کی جو کشمکش ہے وہ ان کے رویے سے خاموشی سے یا غصے سے باہر آتی ہے یہ بات واقعی سوچنے کا زاویہ بدل دیتی ہے مطلب مصنف نے اس غیر کہی گئی زبان کی جو علامات بتائی ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو سب سے پہلے رویے کی اچانک تبدیلی سامنے آتی ہے ہم یعنی ایک ہستا کھیلتا بچہ اچانک چڑچڑا ہو جائے جی اور بلا وجہ غصہ کرے معمولی باتوں پر چیخنا شروع کر دے یا پھر خود کو تنہا کر لے مطلب دوستوں سے کٹ جانا تو ذہن میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے جو اسے اس حد تک لے جاتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے خالصتاً دماغ کا دفاعی نظام کام کر رہا ہے جب بچہ کسی ایسی جذباتی الجھن میں ہو جسے وہ نہیں سنبھال پا رہا تو دماغ سیدھا فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگ جاؤ کے موڈ میں چلا جاتا ہے اچھا یعنی یہ سب ایک بایولوجیکل ریئیکشن ہے بالکل دماغ کارٹیسول کا اخراج بڑھا دیتا ہے اب وہ جو غصہ اور چڑچڑاپن ہے وہ دراصل فائٹ ریسپانس ہے بچہ لاشوری طور پر ایک دیوار کھڑی کر رہا ہے تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آئے ارے واہ اور جو کمرے میں بند ہو جانا ہے وہ پھر فلائٹ یعنی فرار کا طریقہ ہوا ہاں سو فیصد درست دماغ اسے سگنل دے رہا ہے کہ باہر خطرہ ہے خود کو سمیٹ لو اور اسی میں وہ علامت بھی آتی ہے یعنی بلا وجہ رونا یا ہر وقت اداس رہنا صحیح بات ہے اور ایک اور پہلو جو مجھے بہت حیران کن لگا وہ تعلیمی زوال اور جسمانی علامات کا تھا یعنی بچے کا پڑھائی سے دل اچھاٹ ہو جانا اور بغیر کسی بیماری کے سر درد یا پیٹ درد کی شکایت کرنا ہوں یہ بہت اہم ہے مطلب میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بالکل کسی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر جلنے والی چیک انجن لائٹ کی طرح ہے وہ لائٹ آپ کو یہ تو نہیں بتاتی کہ انجن کا کون سا پرزا خراب ہے لیکن یہ تو شدت سے بتاتی ہے کہ بھائی اندر کچھ گڑبڑ ہے دھیان دو کتنی زبردست مثال دی ہے آپ نے اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو نفسیات میں اسے سومیٹک سمٹمز کہتے ہیں ہمارا دماغ اور ہمارا میدا آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں جسے گٹ برین ایکسس کہتے ہیں جی بالکل تو جب ایک بچہ شدید خوف یا بے چینی میں ہو اور اسے بیان نہ کر پائے تو وہ جذبات ہوا میں تو غائب نہیں ہوں گے نا صحیح وہ جسم پر اثر کریں گے بالکل وہ بے چینی سیدھی میدے یا سر کے پٹھوں پر حملہ کرتی ہے تو اگر بچہ امتحان سے پہلے کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو وہ درد سو فیصد حقیقی ہوتا ہے اس کا جسم دراصل اس کے دماغ کا بوجھ اٹھا رہا ہے اف اور ہم اکثر اسے بہانہ سمجھ کر ڈانٹ دیتے ہیں اسی طرح مصنف نے حد سے زیادہ حساسیت خود کو مرد الزام ٹھہرانے اور نیند یا خوراک میں تبدیلی کا بھی ذکر کیا ہے ہوں یعنی بہت زیادہ سونا یا بھوک کا اوڑ جانا جی اور کچھ غیر معمولی عادات جیسے ناخن چبانا یا پھر آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت اسکرینس اور سوشل میڈیا میں ڈوب جانا یہ سب کیا ہے دیکھیں یہ تمام چیزیں خاص طور پر ناخن چبانا یا گیمز میں کھو جانا یہ دراصل سیلف سودنگ ہے یعنی خود کو وقتی سکون پہنچانے کے طریقے اچھا تو وہ جان بوجھ کر دنیا سے نہیں کٹ رہے ہوتے نہیں جب انگزائٹی حد سے بڑھتی ہے تو دماغ کو ڈوپامائن چاہیے ہوتا ہے پرسکون ہونے کے لیے اسکرینز بچے کو ایک خیالی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں وہ خود کو طاقتور اور محفوظ محسوس کرتا ہے وہ دراصل اس ڈیجیٹل دنیا میں پناہ لے رہا ہوتا ہے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم بڑوں سے اس بارے میں بات کریں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کے بچے بہت نازک ہیں تو کیا کبھی کبھار بچے محض اپنی ضد منوانے کے لیے وقتی ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے میں سمجھتی ہوں یہ وہ الجھن ہے جہاں اکثر بڑے پھنس جاتے ہیں لیکن اس کا جواب دماغی ساخت میں چھپا ہے انسانی دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو قابو میں رکھتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس جی وہ پچیس سال کی عمر تک پوری طرح تیار نہیں ہوتا جبکہ جو حصہ غصہ اور خوف محسوس کرتا ہے یعنی ایمک ڈالا وہ بلوغت میں ہی متحرک ہو جاتا ہے پچیس سال مطلب ان کے پاس جذبات تو بڑوں جتنے ہی ہوتے ہیں لیکن لیکن ان کو قابو کرنے والا جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ابھی بن رہا ہوتا ہے تو جو بات ایک چالیس سالہ انسان کو معمولی لگتی ہے وہ ایک نو عمر بچے کے لیے واقعی دنیا ختم ہونے جیسا احساس ہوتا ہے وہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے حساب سے بالکل سچا رد عمل دے رہا ہوتا ہے یہ بات تو آنکھیں کھولنے والی ہے لیکن اگر ہم پھر بھی اسے ڈرامہ کہہ کر مسترد کر دیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے نقصانات بہت خطرناک ہے سب سے پہلے تو اس بچے کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جذبات غلط ہیں اور میں خود بھی غلط ہوں اس کی اپنی ذات کی اہمیت یعنی سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو جذبات اس نے دبا لیے ان کا کیا ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر ایک آتش وشواں بن جاتے ہیں پھر وہ خود ازیتی یا شدید بغاوت کی صورت میں پھٹتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ محض توجہ حاصل کر رہا ہے ہاں وہ بھی تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اٹینشن سیکر ہے یہ بالکل لیکن توجہ حاصل کرنا تو پانی اور خوراک جیسی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اگر مثبت طریقے سے توجہ نہیں ملے گی تو وہ منفی راستے اپنائے گا تاکہ لوگ اس پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائیں تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں جب ہم نے مان لیا کہ پریشانی کوئی ڈرامہ نہیں ہے تو اب بطور بالغ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے مصنف نے اس کے بارہ اصول بیان کیے ہیں اور پہلا اصول ہی یہ ہے کہ پرسکون اور صبر والا رویہ اپنایا جائے جو کہ کہنے میں بہت آسان ہے لیکن جب بچہ سامنے چیخ رہا ہو تو خود کو ٹھنڈا رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے بالکل مشکل ہے لیکن یہیں کو ریگولیشن کا تصور آتا ہے بچے کا آسابی نظام اس وقت بے قابو ہوتا ہے اسے آپ کے پرسکون آسابی نظام کی ضرورت ہے اگر آپ بھی چیخیں گے تو طوفان مزید بڑھ جائے گا تو ہمیں اپنی آواز مدھم رکھنی ہے جی اگر آپ پرسکون رہیں گے تو بچے کے دماغ کے مرر نیورونز اس سکون کی نقل کریں گے اور وہ خود بخود نارمل ہونے لگے گا اس کے ساتھ سنجیدگی سے سننا یعنی ایکٹیو لسننگ بہت ضروری ہے مطلب درمیان میں ٹوکنا یا نصیحت نہیں کرنی بالکل نہیں اور تیسرا اصول یہ ہے کہ احساسات کو تسلیم کیا جائے یہ مت کہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف یہ کہیں کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کتنے پریشان ہو اس سے ایک محفوظ ماحول بنتا ہے اچھا یہاں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے یہ عمل بالکل ایسا ہے جسے آپ طوفان میں ایک مضبوط لائٹ ہاؤس بن جائیں ارے واہ یہ بہت ہی خوبصورت تشبیح ہے ہاں نا مطلب آپ طوفان میں ان کے ساتھ ڈوبتے نہیں ہیں اور نہ ہی لہروں پر چیختے ہیں بس اپنی جگہ مضبوط کھڑے رہ کر انہیں روشنی دکھاتے ہیں تاکہ وہ خود ساحل تک آ سکیں میں بالکل اس مثال کی تائید کروں گی یہ لائٹ ہاؤس ہی اصل میں نرمی سے رہنمائی اور جسمانی و جذباتی سپورٹ ہے لیکن یہاں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے جو مصنف نے حدود یا باؤنڈریز کے تعین کے حوالے سے بتائی ہے ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر ہم ان کے ہر جذبے کو تسلیم کر لیں تو کیا یہ ان کو کھلی چھوٹ دینا نہیں ہوگا مطلب کل کو وہ چیزیں توڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی بچہ اپسیٹ ہے نہیں نہیں یہ بہت اہم فرق ہے جذبات اور رویے دو مختلف چیزیں ہیں جذبات پر اختیار نہیں ہوتا اس لیے غصہ یا اداسی سو فیصد قابل قبول ہے لیکن اس غصے میں کیا جانے والا رویہ قبول نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں غصہ کرنے کا پورا حق ہے لیکن تمہیں چیزیں توڑنے کا حق نہیں ہے بالکل یہی حدود کا تعین ہے جذبات کی آزادی ہے لیکن رویے پر ایک واضح حد ہے اس کے علاوہ روٹین کی بحالی بھی ضروری ہے جیسے ان کے سونے جاگنے اور کھانے پینے کا نظام بہتر کیا جائے اور تنقید کے بجائے سوالات کے ذریعے ان سے حل پوچھا جائے جی حل پر توجہ دلانا مثبت مثال بن کر دکھانا اور سب سے اہم بات اگر یہ علامات طویل ہو جائیں تو کسی ماہر سے رجوع کرنے میں بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ بچوں کے جذبات کو نظر انداز کرنا دراصل ان کی شخصیت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے صحیح بات ہے اپسٹ ہونا کوئی خامی نہیں ہے یہ ایک انسانی کیفیت ہے بالکل اور انہیں مضبوط انسان بنانے کے لیے ان کے احساسات کو تسلیم کرنا اور پھر انہیں مہذب انداز میں ظاہر کرنا سکھانا ہی اصل تربیت ہے سو فیصد اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک گہری بات پر غور کریں جی ضرور اگر ہم بالغ افراد جن کے پاس زندگی کا اتنا تجربہ ہے ہم اکثر دباؤ یا ٹریفک کے جھنجھٹ میں اپنے جذبات کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں بالکل ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو پھر ہم ایک کمسن بچے یا نوجوان سے یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بغیر کسی رہنمائی محبت اور صبر کے اپنے اندر اٹھنے والے اتنے شدید جذباتی طوفانوں کو بالکل درست انداز میں سنبھال لے گا واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے